ویلکم ٹو ویژل پروگرامنگ ابھی تک ہم نے لاسٹ ٹو لیکچرس میں زیمل کے بارے میں ڈفرینٹ ڈسکشن کیے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے وہ ایگزٹ کیوں کرتی ہے کیا declarative style of creating objects and manipulating objects کو پرووائڈ کرتی ہے ہم ابھی تک جو نان ایونٹ ڈریون آپ سی پلس پلس میں پروگرامس لکھتے آئے ہیں وہاں پہ آبجیکٹ کریشن اور اس کی صرف پراپرٹی سیٹ کرنا شاید اتنا امپورٹنٹ رول نہیں ہوتا تھا یعنی آپ تھوڑی سی دیر پروگرام کیے یا فنکشن کے اسٹارٹ میں کچھ آبجیکٹس کریٹ کی اور پھر کافی دیر کوڈ ایگزٹ کرتا ہے جو اسے مینیپولیٹ کرتا ہے لیکن ایونٹ ڈریون پروگرامس میں اور اسپیشلی یوزر انٹرفیسز میں جہاں پہ آپ کے پاس بہت ساری فنکشنالٹی اویلیبل ہے اور یوزر رن ٹائم پہ اپنے کی بورڈ ماؤس یا ڈفرینٹ ایکشن سے چوز کرتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے وہاں پہ سارے کی اسپیسیفکیشن ایک کلیکشن آف آبجیکٹس ہے جو آپ نے ساری کریٹ کرنی ہے اور انیشلائز کرنی ہے جب اس طرح کے مارک اپ یا زیمل کے بغیر جی ڈی آئی میں یا پہلے پروگرامنگ کرنی ہوتی تھی تو آپ کا ایک انیشلائزر فنکشن بہت بڑا سارا ہوتا تھا جس میں ساری یہ فارمز کریٹ ہوتے ہیں بٹنس کریٹ ہوتے ہیں ان کے کلرز پراپرٹیز سیٹ ہوتے ہیں اور وہ انیشلائزیشن کوڈ چلتا ہے اور اس کے بعد آپ کا یوزر انٹرفیس ریڈی ہوتا ہے تو اس طرح سے ایک کلیئر ڈسٹنکشن آ گئی ایک ہم ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں object creation and setting properties کا اور پھر ایک ڈفرینٹ کام ہے اس کے ساتھ ایکشنس کا اور پھر جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ ڈبلو پی ایف کا ایک فوکس ہے کہ وہ یوزر انٹرفیس ڈیزائن کو اس کی امپلیمنٹیشن یا جو جو پروگرام لاجک ہے اس کو سیپریٹ کر دے تو یوزر انٹرفیس ڈیزائن میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کا بٹن کیسا نظر آئے دبے تو اس پہ کیا بیہیویئر اس کا کیا ہو اس پہ ایکچولی کیا ہونا ہے یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے اور اس نے اپیئر کیسے ہونا ہے یہ اس کا ڈیزائن اسپیکٹ ہے آف کورس کبھی کبھی ڈیزائن اسپیکٹ میں بھی امپلیمنٹیشن چاہیے ہوتی ہے مثلا آپ نے کوئی اینیمیشن شو کرنی ہے یعنی جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو ایگزامپل دی تھی ڈیلیٹ کی کہ آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں اور کوئی چیز ریسائکل بن میں موو ہوتی ہے آپ اگر اسے موو ہوتا دکھانا چاہتے ہیں تو ایک اینیمیشن ہے جس کا ایک کوڈ ہے جو ایک ٹائمر کے ساتھ چلنا ہے اور اس نے اس کی پوزیشن اپ ڈیٹ کرنی ہے لیکن آئیڈیلی یہ کوڈ ڈیزائن کا پارٹ ہے یہ کوڈ اس کی ایکچوئل فنکشنلٹی کا پارٹ نہیں ہے زیمل کو ہم نے ڈسکس کیا کہ زیمل ایک آپشنل ایڈ آن ہے جو یوزر انٹرفیس ڈیزائن کو ڈیکلیریٹیولی اسپیسیفائی کرنے دیتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کوئی نہیں ہے آپ پرانے طریقے سے بھی ڈبلو ایف کے ایلیمنٹس بھی کریٹ کر سکتے ہیں جس کی ہم نے ایگزامپلس بھی ہر ایگزامپل کی ہم ساتھ دیکھتے آ رہے ہیں کہ اگر یہ زیمل میں کریں تو ایسے ہوگا اور اگر ہم ڈبلو پی ایف میں کوڈ کے تھرو کریں تو کیسے ہوگا آف کورس ہم آگے جا کے صرف زیمل اونلی ایگزامپلس لے لیں گے لیکن ایٹ دس پوائنٹ ہمارا یہ فوکس ہے کہ زیمل زیمل ایک ایک آپشنل ایڈ آن ہے ہے اس کو سمجھنا کہ ریکوائرمنٹ نہیں بلکہ یہ ایک آپشنل ایڈ آن ہے جس سے آپ کی یوزر انٹرفیس اسپیسیفکیشن سمپلیفائی ہو جاتی ہے اور آپ کو یہ کلیئر ہو کہ اس کا پرپز کیا ہے زیمل اٹ سیلف بہت سمپل کنسیپٹ ہے یعنی یہ ہم نے اسے کمپیئر کیا تھا کہ یہ ایس ٹی ایم ایل یا ایس وی جی کی طرح کوئی کمپلیٹ اسپیسیفائی نہیں کرتی کہ کس ٹیگ کا کیا مطلب ہے یا کسی ٹیگ سے یوز انٹرفیس پہ بٹن بنے گا یا کیا بنے گا یہ کام زیمل کی اسپیسیفکیشن میں نہیں ہے زیمل کی اسپیسیفکیشن کیا ہے کہ ٹیگس کے کورسپونڈنگ آبجیکٹس کریٹ ہونے ہیں ایٹریبیوٹس کے کورسپونڈنگ پراپرٹی ویلیوز سیٹ ہونی ہے یہ کی آئیڈیا ہے ایگزامپلس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے بیسک آئیڈیا ایل کا یہ ہے کہ آپ جب ایک ایکس ایم ایل ٹیگ لکھیں تو اس کے کورسپونڈنگ ایک سی شاپ آبجیکٹ کریٹ ہو اور آپ ایک ایٹریبیوٹ سیٹ کریں اس کے کورسپونڈنگ ایک پراپرٹی سیٹ ہو یہ بیسک آئیڈیا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس آئیڈیا کو جیسے ڈبلو پی ایف ہم نے کہا ریچ کمپوزیشن الاؤ کرتی ہے ہم نے ایک پراپرٹی ایلیمنٹس دیکھے پراپرٹی ایلیمنٹس یہ الاؤ کرتے ہیں کہ ہم ایک آبجیکٹ کے اندر کسی پراپرٹی میں دوسرا آبجیکٹ سیٹ کر سکیں تو بیسک آئیڈیا وہی رہا آبجیکٹس کریٹ کرنا ان کی پراپرٹیز نارمل ویلیوز پہ سیٹ کرنا یا ان کی پراپرٹیز ایک کمپلیکس آبجیکٹس پہ سیٹ کرنا جو کیسے بنیں گی ایک اور ایکس ایم ایل ٹیگ سے تو ایک ایکس ایم ایل ٹیگ ایک آبجیکٹ کریٹ کرتا ہے اور ایک ایٹریبیوٹ یا ایک پراپرٹی ایلیمنٹ جو ایک ٹیگ ہوتا ہے اسپیشل کائنڈ کا یہ دونوں ایک پراپرٹی سیٹ کرتے ہیں ہم نے اس کے بعد زیمل کی ایکسٹینشنس دیکھیں کیسے کر سکتے ہیں ٹائپ کنورٹر سے جو کہ بہت ساری اسپیسیفکیشن سمپلیفائی کر دیتے ہیں جیسے میں نے برش کرنا ہے ایک سالڈ کلر برش سے کوئی چیز کا کلر اسپیسیفائی کرنا ہے تو میں وہاں پہ صرف وائٹ لکھتا ہوں وہ وائٹ سے اسٹرنگ کنورٹ ہو جائے گا خود ہی برش میں اور دوسری ہم نے زیمل کو ایکسٹینڈ کرنے کی جو اسٹائل دیکھا وہ مارک اپ ایکسٹینشن سے تھا اور مارک اپ ایکسٹینشنس میں فرق یہ ہے کہ وہ ایکسپلسٹ ہوتی ہیں یعنی آپ انہیں کرلی بریسز کے ساتھ نام لے کے اسپیسیفائی کرتے ہیں میں اس وقت یہ مارک اپ ایکسٹینشن یوز کرنا چاہ رہا ہوں یہ برش کی جو ہم نے لاسٹ میں ایگزامپل ایگزامپل دیکھی اس کو دیکھتے ہیں یہ سمپل سی ایگزامپل ہے جس میں ایک سالڈ کلر برش ہے جس کے اندر صرف وائٹ لکھا ہوا ہے اور یہ ایکولنٹ ہے کہ میں سالڈ کلر برش اور ایٹریبیوٹ کے اندر colour is equal to white لکھ دوں اور یہ کیوں یہاں پہ چل رہا ہے ایک تو ہم نے بات کی کہ اگر کسی ایلیمنٹ کی باڈی کے اندر ہم ٹیکسٹ لکھیں تو ایک ڈیزیگنیٹڈ کنٹینٹ پراپرٹی ہوتی ہے اور وہ پراپرٹی ایزائن ہوتی ہے لیکن یہاں پہ یہ اس وجہ سے نہیں چل رہا کہ ایک پراپرٹی کرتی ہے ہے یہاں پہ یہ اس وجہ سے چل رہا کہ ایک ٹائپ کنورٹر ایگزسٹ کرتا ہے جو اسٹرنگ کو ایک سالڈ کلر برش بنا دے گا اور یہ ایکولنٹ ہے کہ میں اس طرح لکھ دوں کہ برش خالی برش کا ٹیگ اور اس کے اندر وائٹ لکھ دوں اور یہاں یہ ذرا سا یہاں پہ ایک ڈسکشن ضروری ہے کیونکہ برش ایبسٹریکٹ ہے اور اگر میں سی شاپ کے کوڈ میں کوئی ایبسٹریکٹ کلاس انسٹینشیٹ کرنا چاہوں تو میں نہیں کر سکتا لیکن یہاں پہ یہ مجھے الاؤ کر رہا ہے کہ میں ایک ایبسٹریکٹ کلاس کا ٹیگ بناؤں اور اس کے اندر وائٹ لکھتا ہوں یہ کیوں چل رہا ہے کیونکہ ایک ٹائپ کنورٹر ایگزٹ کرتا ہے جو اس اسٹرنگ کو ایک برش بنائے گا اور اس ٹائپ کنورٹر کو پتہ ہے کہ جب ایک اسٹرنگ میں کلر لکھا ہو تو اس نے ایک سالڈ کلر برش بنانا ہے یعنی یہ کنکریٹ ٹائپ بنانی ہے جو برش سے ڈیرائیوڈ ہے تو ایون دو کہ برش ایبسٹریکٹ ہے یہاں پہ یہ ہمارا کنسپٹ چل گیا کہ ہم نے صرف اس ایبسٹریکٹ کلاس کے اندر اسٹرنگ دے دیا اور اس سے ٹائپ کنورٹ ہو کے ایک سالڈ کلر برش بن گیا زیمل کی ہم نے بات کی ہے کہ وہ آبجیکٹ کریشن کے بارے میں ہے لیکن ابھی تک ہم نے جتنی ایگزامپلس دیکھی ہیں وہ ایک خاص نیم اسپیس سے ہیں جو ڈبلو پی ایف کے کنٹرولس یا ریلیٹڈ اس سے کلاسز ہیں ان کے بارے میں اگر یہ آبجیکٹ کریشن کے بارے میں تو ہمیں تو کسی بھی کلاس کو کریٹ کر سک کر سکنے ہونا چاہیے یعنی ہمارے پاس یہ پاور ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بھی آبجیکٹ کریٹ کر سکیں اور ایکچولی زیمل ہمیں یہ پاور دیتی ہے لیکن فرق کیا ہوگا فرق یہ ہوگا کہ پہلے ہم ایک نیم اسپیس اسپیسیفائی کرتے تھے کہ یہ نیم اسپیس ہے اور آپ کو یاد ہوگا ڈبلیو پی ایف کی ہم نے دو نیم اسپیسز ڈسکس کی تھیں ایک جس میں اس کی مین کی چیزیں ہیں اور ایک سیکنڈری جسے ہم اکثر ایکس کے ساتھ ڈیزیگنیٹ کرتے تھے لیکن ہم کسی بھی سی ایل آر کی کامن نیم اسپیس کو جیسے system dot windows dot collection سے کسی کو بھی ریفر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ایک special X M L namespace کا ٹیگ دیتے ہیں جس میں ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ کون سی نیم اسپیس اور یہ کون سی لائبریری میں ایگزٹ کرتی ہے یہ ایگزامپل سے چیز کلیئر ہوگی اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک سی شاپ کا کوڈ لکھا ہے کہ system dot collections dot hash table H is equal to new systems dot collections dot hash table اور اس کے اندر ہم نے دو ایلیمنٹس ایڈ کیے ہیں S dot add key one پہ سیون اور کی ٹو پہ ٹوینٹی تھری اگر اسے ہم زیمل میں لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ کولیکشنس کالن ہیش ٹیبل ابھی آپ کو پتا ہے کہ کالن سے پہلے نیم اسپیس کا نام ہوتا ہے تو یہ کولیکشن ہمیں بتانا ہے یہ کون سی نیم اسپیس ہے یہ ہم نے کیسے بتایا X M L X M L N S آپ کو پتا ہے اس سے X M L namespace specify کرتے ہیں کالن کولیکشنس جو ہم نئی نیم اسپیس کو نام دینا چاہ رہے ہیں اس کولیکشن کی جگہ اگر ہم ایکس وائی زی کچھ بھی لکھ دیں گے تو ہمیں وہی X Y Z colon hash table لکھنا ہوگا اس کے اندر ہم نے یہ اسپیشل نیم اسپیس کے اندر ایک یوز کیا ہے C L R dash namespace اور اس C L R dash namespace کا مطلب ہے کہ ہم کسی سی ایل آر کی نیم اسپیس کو ریفر کر رہے ہیں جو کہ یہاں پہ سسٹمس ڈاٹ کولیکشنز ہے اور سیمی کالن ہم نے اس کی اسمبلی بھی بتائی یہ کس فائل میں ایگزسٹ کرتی ہے یہ ایم ایس کور لب میں ایگزٹ کرتی ہے ایم ایس کور لب ڈاٹ ڈی ایل ایل میں تو یہ ہماری کولیکشنس کی نیم اسپیس اسپیسیفائی ہو گئی اس کے بعد ہم نے سسٹم نیم اسپیس اسپیسیفائی کی namespace is equal to system C L R namespace is equal to system X M L namespace کا نام ہم نے سس رکھا اور اسمبلی ہم نے بتائی یہ بھی ایم ایس کور لیب میں ہی ہے اور اس کے بعد ہم جو اپنی regular X M L N S colon X use کرتے تھے وہ ہم نے وہ بھی دی وہ ہم کیوں دے رہے ہیں وہ ہم کی کے لیے دے رہے ہیں اس کے بعد ہم نے sys colon int thirty two آپ کو یاد ہوگا X M L namespace children element پہ بھی اپلائی ہوتی ہے تو ہم نے ایک انٹ تھرٹی ٹو جو کہ سسٹم کے اندر ہے وہ یوز کیا وہ کریٹ کیا ایکس کالن کی یہ ہم نے اپنی کی ورڈ یوز کیا ہے زیمل کا اور اس کے لیے ہم نے ایکس نیم اسپیس انکلوڈ کی تھی اس کے بعد اس کی میں ہم نے کی ون اور کی ٹو دے دیا اور اس سس کالن ان تھرٹی ٹو کے اندر سیون اور ٹوینٹی تھری دے دیا جو کہ ایکچولی اسٹرنگس ہیں اور ایک ٹائپ کنورٹر سے انٹیجرس بن جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے ہیش ٹیبل کا ٹیگ کلوز کر دیا تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک بالکل ایسی کلاس جس کا ڈبلیو پی ایف یا یوزر انٹرفیسز کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں اسے ہم نے زیمل میں کریٹ کیا کریشن اور پراپرٹی سیٹنگ کے لیے آپ کو ایکس ایم ایل کی پراپر نیم اسپیس چاہیے دیٹس اٹ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اپنی تھرڈ پارٹی لائبریری کا کوئی آبجیکٹ کریٹ کریں آپ کو صرف اس کی نیم اسپیس چاہیے اور اب میں نے آپ کو ایک جینرک طریقہ بتایا ہے جس کے تھرو آپ کسی بھی تھرڈ پارٹی اسمبلی لائبریری کی اسمبلی کو ریفر کر سکتے ہیں یہ C L R dash name space کر کے اور ساتھ اس کی اسمبلی بتا کے اور اس کے اندر آبجیکٹس کریٹ کر سکتے ہیں وہ آبجیکٹس ایک دوسرے آبجیکٹس کی پراپرٹیز کو اسائن کر سکتے ہیں تھرو پراپرٹی ایلیمنٹس یا تھرو لسٹ اور اس میں ابھی تک جو ہم نے ڈفرینٹ چیزیں دیکھی ہیں کہ جب ایک آپ ٹیگ دیتے ہیں کے اندر اور اس ٹیگ کے اندر آپ ایک سب ٹیگ دیتے ہیں تو ہم نے کئی ابھی تک ایگزامپلس دیکھی ہیں کچھ کیسز میں وہ ٹائپ کنورٹ ہوتا ہے کچھ کیسز میں وہ لسٹ میں ایڈ ہوتا ہے کچھ کیسز میں وہ ڈکشنری میں ایڈ ہوتا ہے اور کچھ کیسز میں وہ ایک اسپیشل پراپرٹی کو اسائن ہو جاتا ہے ہے اس کے specific role role exit exit کرتے ہیں یعنی یہ کرتا کہ اگر آپ نے ایک زیمل میں ٹیگ دیا ہے اور اس کے اندر آپ نے ایک سب ٹیگ دیا ہے چاہے اب یہاں پہ یہ ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ آپ کس ٹائپ کی کلاسز کریٹ کر رہے ہیں ہم نے ابھی اگزامپل کے ساتھ دیکھا ہے کہ آپ ڈبلو پی ایف کی کلاسز بھی کریٹ کر سکتے ہیں آپ تھرڈ پارٹی کلاسز بھی کریٹ کر سکتے ہیں آپ ایون اپنی ہی اسمبلی کی کلاسز بھی کریٹ کر سکتے ہیں اور ان کی پراپرٹی سیٹ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ یہ کر رہے ہیں اور آپ اپنے ایلیمنٹس کے اندر دوسرے ایلیمنٹس کمپوز کرتے ہیں تو اس کا رول یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ جس ٹائپ کو جس ٹائپ کے اندر مثلا آپ نے ایک بٹن کا ٹیگ بنایا اس کے اندر سب ٹیگ لگا رہے ہیں تو اب میں جس ٹائپ کی بات کر رہا ہوں وہ بٹن ہے یعنی جس پیرنٹ ایلیمنٹ کے اندر آپ چلڈرن ایلیمنٹ ڈال رہے ہیں وہ پیرنٹ ایلیمنٹ اگر آئی لسٹ امپلیمنٹ کرتا ہے آئی آئی لسٹ لسٹ کیا ہے ہے ایک انٹرفیس جو لسٹ کے سارے جینرک آپریشن اگر وہ آئی لسٹ امپلیمنٹ کرتا ہے تو اس چائلڈ ایلیمنٹ پیرنٹ ایلیمنٹ میں child XAML element parent XAML element کے اندر ڈاٹ ایڈ سے ایڈ ہوگا یعنی اگر آپ کی ٹائپ آئی لسٹ امپلیمنٹ کرتی ہے اور آپ اس کے اندر کافی ساری سب ٹیگس دے دیتے ہیں زیمل کے اندر تو وہ ٹیگ ہونے کی وجہ سے کیا زیمل ڈیفائن کرتی ہے کہ ہر ٹیگ کے کورسپونڈنگ ایک آبجیکٹ کریٹ ہوگا تو وہ تو کریٹ ہوگا اور اس کے بعد ان میں سے ہر ایلیمنٹ اپنے پیرنٹ کے اندر ڈاٹ ایڈ سے ایڈ ہو جائے گا اگر یہ نہیں ایگزٹ کرتی یعنی اگر وہ بٹن ٹائپ یا جو بھی آپ کی پیرنٹ ٹائپ ہے وہ آئی لسٹ نہیں امپلیمنٹ کرتی تو نیکسٹ کوشچن یہ کہ کیا وہ آئی ڈکشنری امپلیمنٹ کرتی ہے اگر وہ آئی ڈکشنری امپلیمنٹ کرتی ہے تو زیمل کا رول یہ ہے کہ یہ سارے سب ٹیگس کریٹ ہونے کے بعد پیرنٹ میں ایڈ ہوں گے اور کی کہاں سے آئے گی چائلڈ ایلیمنٹ کے اندر ایک اسپیشل ٹیگ سے اب یہ دیکھیں یہ زیمل رول اسپیسیفائی کر رہی ہے کہ ایک اسپیشل ٹیگ ہونا چاہیے اسی لیے یہاں پہ ہم نے زیمل کا فرسٹ کی ورڈ انٹروڈیوس کیا تھا کی اور کی ڈیفائنڈ ہے ایکس نیم اسپیس میں جو ہم سیکنڈری نیم اسپیس یوز کرتے ہیں اس لیے ہم اسے ایکس کالن کی لکھتے ہیں تو ایکس کالن کی اسپیشل اسپیشل کیوں ہے کی ورڈ کیوں ہے کیونکہ یہ باقی attributes X M L tag کے ایٹریبیوٹس کی طرح چائلڈ کی پراپرٹی نہیں سیٹ کر رہا بلکہ اس کے پیرنٹ میں ایڈ ہونے کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو ہو کیا رہا ہے یہ سارے چائلڈ ٹیگس کے کورسپونڈنگ آپ کے آبجیکٹس کریٹ ہوئے اور وہ آبجیکٹس اپنے پیرنٹ ٹیگ میں ڈاٹ ایڈ سے ایڈ ہوئے اور کی اور وہ آبجیکٹ کریٹڈ آبجیکٹ کیا تو دو رولز ہو گئے پہلا رول تھا کہ اگر وہ آئی لسٹ امپلیمنٹ کرتا ہے تو لسٹ میں ایڈ ہو جائے دوسرا رول ہے اگر ڈکشنری امپلیمنٹ کرتا ہے پیرنٹ ٹیگ تو پیرنٹ میں ایڈ اور ساتھ کی یوز ہو جائے یہ جو ابھی ہم نے شروع میں بات کی تھی ایک 2006 تھاؤزینڈ سکس ہے ایک 2009 تھاؤزینڈ ہے تو 2009 تھاؤزینڈ میں ایکچولی یہ چیکنگ آرڈر ریورس ہو گیا ڈکشنری پہلے اور لسٹ بعد میں لیکن ان پریکٹس آپ کی ٹائپ ادھر لسٹ امپلیمنٹ کرتی ہوگی یا ڈکشنری امپلیمنٹ کرتی ہوگی تو یہ کنفیوژن آپ کو نہیں ہوگی کہ یہ رولس کا آڈر چینج ہوا ہے اگر یہ دونوں کیسز نہیں ہیں اور آپ ایک ٹیگ کے اندر ایک پیرنٹ ٹیگ کے اندر سب ٹیگ یا کوئی اور ٹیگ دیتے ہیں جس سے کوئی آبجیکٹ کریٹ ہوتا ہے تو وہ آبجیکٹ اپنے پیرنٹ سے کیسے ریلیٹ کرے گا وہ آبجیکٹ ریلیٹ کرے گا through a designated content property اور اس کی ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی ہے کہ ڈیزیگنیٹڈ کانٹینٹ پراپرٹی کیا ہوتی ہے ڈیزیگنیٹڈ کانٹینٹ پراپرٹی ایک ایسی پراپرٹی ہے جس کو سب ٹیگس یا جو بھی سب ٹیگ ہوگا وہ ایزائن ہو جائے گا اور اس میں جو ڈیزیگنیشن ہے یہ کیسے آتی ہے یہ جو ٹائپ آپ کی پیرنٹ ٹائپ ہے وہ اپنی ایک پراپرٹی کے اوپر ایک ایٹریبیوٹ لکھ دیتی ہے ہم نے یہ ایکس ایم ایل ڈسکس کیے تھے اس لیے کہ یہ ڈبلو پی ایف میں ایکسٹینسولی یوز ہوئے ہیں اس طرح کی ڈیزیگنیشن کے لیے تو زیمل کا پروسیسر ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا ہم یہ بٹن کا ٹیگ کریٹ کیا ہے اور اس کے اندر سب سب کنٹینٹ ہے بٹن بٹن کو وہ ریفلیکشن سے دیکھ سکتا ہے کہ آئی لسٹ اور ریفلیکشن سے دیکھ سکتا ہے کہ اس کے کسی پراپرٹی پہ یہ ڈیزیگنیشن والا ٹیگ تو نہیں لگا اگر یہ ٹیگ لگا ہے تو بڑا سمپل کام ہے ہم اس پراپرٹی کو سیٹ کر دیں گے جو بھی ہمارا چائلڈ ایلیمنٹ ہوگا اس ساری سیٹنگ اور ایڈیشن لسٹ میں ایون ایڈ کرنا ڈکشنری میں ایڈ کرنے میں ہم ابھی ٹائپ چیکنگ کو اگنور کر رہے ہیں ہو سکتا ہے لسٹ ایسی ٹائپ کی ہو جس میں وہ ایڈ ہی نہ ہو سکے تو یہ ساری ایکسیپشنل کنڈیشن ہیں جس کو ہم ابھی یعنی اس کو XAML as an exception show کر دے گا اگر یہ تینوں فیل ہو جائیں کون سے تینوں لسٹ ڈکشنری یعنی وہ ٹائپ لسٹ بھی نہیں امپلیمنٹ کرتی ڈکشنری بھی نہیں امپلیمنٹ کرتی اور ڈیزیگنیٹڈ کنٹینٹ پراپرٹی بھی کسی وجہ سے یوز نہیں ہو رہی تو چوتھی ٹائپ ہے کہ وہ اس جو بھی اسٹرنگ دیں ہم یا کوئی ٹائپ دے دیں اس کو ٹائپ کنورٹ کرنے کی کوشش کرے گا یعنی جیسے میں نے برش کریٹ کیا تھا اور اس میں ایک اسٹرنگ دے دیا تھا تو ایک ٹائپ کنورٹر ایگزٹ کرتا ہے جو اسٹرنگ سے برش بنا دے تو یہ چوتھی ٹائپ ہے کہ وہ ٹائپ کنورژن کی کوشش کرے گا اگر ٹائپ کنورژن بھی فیل ہو جائے تو پھر لاسٹ پاسبلٹی لاسٹ ایکچولی کو پاسبلٹی نہیں رہتی اس ٹائم پہ آپ کو پرابلی ایرر دے دے گی گی ایکسیپشن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ویژل اسٹوڈیو میں لکھ رہے ہیں ایکسٹینسولی کمپائل کوڈ ہے تو آپ کو ایرر آ جائے گا اگر آپ کسی ایسے ٹول میں ہیں جو ایررس کو اگنور کر رہا ہے تو اگنور کر دے گا لیکن آپ کے پرائمریلی چار رولس ہیں لسٹ ڈکشنری یعنی ادھر آپ کے sub tags as a list add ہوں گے ایز اے ڈکشنری ایڈ ہوں گے ٹائپ کنورٹ ہوں گے یا اس کی ڈیزیگنیٹڈ کانٹینٹ پراپرٹی سیٹ ہوگی یہ تو تھی ساری ڈسکشن ٹیکس بنانے کی اور سب ٹیکس ڈیزائن کرنے کی لیکن ابھی تک یہ سارا کوڈ ہم نے ٹوٹلی زیمل میں لکھا ہے ہم اسے براؤزر میں چلا کے اس کا انٹرفیس دیکھ سکتے ہیں ویژول اسٹوڈیو میں کمپائل کر کے اس کا ابھی میں نے اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ زیمل کو کمپائل کرنے کا کیا مطلب ہے but as a part of a project of XAML ڈال کے اس کا یوزر انٹرفیس دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا کی فائدہ یہ تھا کہ جو چیزیں ڈیکلیریٹو مارک اپ میں لکھنی آسان ہے وہ ڈیکلیریٹو میں لکھیں اور جو پروسیجرل میں لکھنی آسان ہے کوڈ میں لکھنی آسان ہے وہ کوڈ میں لکھیں لیکن ابھی تک جو ہم نے ساری ایگزامپلس دیکھی ہیں وہ صرف ڈیکلیریٹو مارک اپ کی ہیں اس کو ہم نے کوڈ سے کسی ایسوسیٹ نہیں کیا تو اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اگر ہم ڈیکلیریٹو مارک اپ اور پروسیجرل کوڈ کو مکس کریں تو ان کی کیا انٹریکشن ہو سکتی ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم صرف ایک سی شاپ کا کوڈ لکھیں اور اس کے اندر ہم ایک زیمل فائل کو مینولی لوڈ کریں یہ بڑا سمپل سینیریو ہے کہ میں ایک سی شاپ کی فائل لوں اور میں زیمل کو کہوں کہ اس کے اندر جتنے آبجیکٹ اسپیسیفائی ہیں وہ سارے آبجیکٹس کریٹ کر کے مجھے اس کے روٹ آبجیکٹ کا پوائنٹر دے دو زیمل ہے کیا ایک ہیرارکی آف آبجیکٹس ہے اور ان کی پراپرٹیز تو جب وہ ہیرارکی کریٹ ہوگی there is only one root element of hierarchy وہ روٹ ایلیمنٹ اگر مجھے مل جائے اس ٹری تو there is one root element وہ روٹ ایلیمنٹ مجھے مل جائے اس کے بعد میں اس کے ساتھ ڈفرینٹ پروسیسنگ کر سکتا ہوں تو اس کو ایگزامپل اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم زیمل کو ریڈ کیسے کر سکتے ہیں یہ ہم نے ایک زیمل ریڈر کریٹ کیا کس طرح سے ہم نے ایک ونڈو کا آبجیکٹ کریٹ کیا جو ہمارا روٹ ہوگا یعنی ونڈو کا آبجیکٹ جو ہم زیمل سے سب کچھ لوڈ کریں گے اس کے روٹ پہ ہوگا using file stream F S is equal to new file stream اور اس میں ہم نے مائی ونڈو ڈاٹ زیمل جس میں ایکچولی وہ ونڈو کمپلیٹلی ڈسکرائبڈ ہے جس کا روٹ ٹیگ ہمیں پتہ ہے کہ ونڈو ہے اور اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہم نے اسپیسیفائی کی ہوئی ہیں بٹنس لیبلس اور یہ یوزنگ آپ کو یاد ہوگا یوزنگ کا ٹیگ کیا ہوتا تھا جسٹ یہ کہ جب آپ کی کلوزنگ بریس آئے اس پوائنٹ پہ وہ اس کا کلوز کال کر دے تو یہ جو فائل اسٹریم ایف ایس ہے اس کا ڈاٹ کلوز آٹومیٹیکلی کال ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کا روٹ ایلیمنٹ لینا ہے جو کہ ہمیں پتہ ہے ایک ونڈو ہے تو ہم نے زیمل ریڈر یہ ایک یہاں پہ کلاس یوز کی ہے اس جس طرح ایک زیمل ریڈر کلاس ہے ایک زیمل رائٹر کلاس ہے تو یہاں پہ ہم نے زیمل ریڈر ڈاٹ لوڈ اور اسے وہ فائل سٹریم پاس کر دی ہے یہ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کی طرح ہے کہ جس طرح ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ آپ کو یاد ہوگا اسے ایک فائل دیتے تھے وہ کمپلیٹ فائل کو لوڈ کر کے ان میموری لے آتا تھا اسی طرح سے XAML reader complete XAML file کو لوڈ کر کے ان میموری لائے گا اور پھر اسے ٹریورس کرے گا اور ہر نوڈ کے کورسپونڈنگ جو اسکرین پہ ایلیمنٹس بننے ہیں وہ سارے ایلیمنٹس کریٹ کرے گا اور اس کے بعد ہمیں روٹ ایلیمنٹ کا پوائنٹر دے گا تو زیمل ایک ایکس ایم ایل فائل ہے ایکس ایم ایل کی طرح لوڈ ہوئی لیکن زیمل یا ڈبلو پی ایف یا زیمل ریڈر اس کے آن ٹاپ ہمیں کیا دے رہے کہ وہ آبجیکٹس کی ایکچولی کریشن تو اگر آپ ابھی تک یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ جو زیمل میں ہم نے چیزیں اسپیسیفائی کر دی ہیں یہ تو صرف ایک ایکس ایم ایل فائل ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ان کے آبجیکٹ کورسپونڈنگ آبجیکٹس بننے ہیں تو وہ کب بن رہے ہیں اس کیس میں اگر ہم اسے مینولی لوڈ کر رہے ہیں تو وہ زیمل ریڈر ڈاٹ لوڈ میں بن رہے ہیں اس میں اس کو ہمارے پاس ملٹیپل آپشنس ہیں اس کو ہم اسکنکرونسلی بھی چلا سکتے ہیں یعنی ہم آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک یوزر انٹرفیس بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتا ہے لیٹ سے وہ دو تین سیکنڈ میں لوڈ ہو اور ہم یہ نہ چاہتے ہوں کہ اتنی دیر ان رہیں تو اس میں آپشنس ایسی ہیں کہ اس کی لوڈنگ کو بریک کر دیں 200 ملی سیکنڈس چنکس پہ لیکن وہ ساری یوزر انٹرفیس تھریڈ کے اوپر ہی لوڈنگ ہوگی تھوڑی دیر لوڈنگ ہوئی پھر آپ کچھ اور کر سکتے ہیں پھر تھوڑی لوڈنگ ہوئی پھر کچھ اور کر سکتے ہیں تو یہ one liner XAML reader dot load سے ہم نے ایک پوری X M L file load کی اس میں ہر ٹیگ کے کارسپونڈنگ آبجیکٹس بنے پراپرٹی سیٹ ہوئی یوزر انٹرفیس کریٹ ہو گیا اور ہمیں روٹ ایلیمنٹ کا پوائنٹر مل گیا اب لیٹ سے کہ میں اس پورے یوزر انٹرفیس میں سے کسی ایک بٹن کے ساتھ کوئی چینج کرنا چاہ رہا ہوں یعنی میں پروگرامیٹیکلی چاہ رہا ہوں کہ مجھے ایک بٹن کی ایکسیس مل جائے تو یہ ایک بالکل ایکس ایم ایل کی طرح کی حیرارکی ہے میں اسے کس طرح سے کر سکتا ہوں میں بڑی سمپل طریقے سے کر سکتا ہوں لیٹ سے میری ونڈو کے اندر ایک پینل ہے تو میں stack panel panel is equal to window dot content اور اسے کاسٹ کر لوں اور لیٹ سے اس کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل چلڈرن ہیں جس میں سے فور چلڈرن ایک اوکے okay بٹن ہے تو میں button okay button is equal to panel dot children four four children میں نے ایکسیس کر لیا actually four is fifth children because zero based ہے اور اسے میں میں نے بٹن کاسٹ کر لیا تو یہ بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے کہ ہم بالکل جس طرح ایکس ایم ایل ڈاکیومنٹ کے چلڈرنس میں جا سکتے ہیں زیرو ون ٹو تھری ہم اسی طریقے سے ایک یوزر انٹرفیس لوڈ کر کے اس میں ڈفرینٹ چیزیں ٹریورس کر سکتے ہیں وہ ایک ہیرارکی ہے اس میں ہر نوٹ کے چلڈرن ہیں ہر چلڈرن انڈیکسڈ ہے تو ہم کسی بھی ایلیمنٹ تک پہنچ سکتے ہیں گیون کہ ہمیں اس کی زیمل فائل میں پتہ ہو اس کی لوکیشن کیا ہے لیکن اگر آپ کو شاید یہ ایگزامپل دیکھ کے اندازہ ہوا ہو کہ یہ بڑی بریٹل ایگزامپل ہے بریٹل ایسے کوڈ کو کہتے ہیں جو تھوڑی سی چینج سے بریک ہو جائے ریزیلینٹ نہ ہو کیوں ایسے ہے کیونکہ میں یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوں کہ ونڈو کے اندر ایک اسٹیک پینل ہی ہوگا اور اسٹیک پینل کا ففتھ ایلیمنٹ جو فورتھ انڈیکس پہ انڈیکس فور پہ ہے وہ ایک وہی میرا اوکے بٹن ہوگا اگر میں اس کی آرگنائزیشن تھوڑی سی چینج کر دوں کوئی بٹن ڈیلیٹ کر دوں کوئی ایڈ کر دوں تو میرا کوڈ بریک ہو جائے گا جبکہ آئیڈیلی ڈبلو پی ایف اور زیمل کا آئیڈیا یہ تھا کہ ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن سیپریٹ ہو جائیں وہ چھوٹی چھوٹی ڈیزائن چینجز سے میرا کوڈ بریک نہ ہو یہاں پہ زیمل میں ایلیمنٹ نیمنگ کا کنسیپٹ آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں انڈیکسز اور ہرارکی میں یہ ذہن میں رکھوں کہ کون سا کس ایلیمنٹ کا چلڈرن ہے اس کے بجائے میں آبجیکٹس کو نیم کر سکوں میں ایک اوکے okay بٹن کو ایک نام دے سکوں اور پھر میں اسے اس نام سے سرچ کر سکوں تو زیمل ہمیں یہ فیسلٹی دیتی ہے کہ ہم ایلیمنٹس کو نیم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ ایلیمنٹس لوڈ ہوتے ہیں اور میرے پاس ایک پروسیجر کوڈ میں سی شاپ میں آتے ہیں تو میں ان نیمز کو یوز کر سکتا ہوں اور ایون میں ان نیمز کو زیمل فائل کے اندر بھی یوز کر سکتا ہوں یہ ایک بڑا پاورفل فیچر ہے کہ میں نے ایک ایلیمنٹ سیٹ کیا ہے اور میں کسی دوسرے ایلیمنٹ کی کوئی پراپرٹی پہلے ایلیمنٹ پہ ہی سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں اس ان دونوں کیسز کی ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک بٹن بنایا ہے جس کو ایکس کالن نیم سے ہم نے نام دے دیا اوکے بٹن کا اوکے اس کا کنٹینٹ ہے جو آپ کو پتا ہے کہ اس کی کنٹینٹ پراپرٹی کو سیٹ کر دے گا جو اس کیس میں اس بٹن کے اوپر لکھا ہوا آ جائے گا اب اگر میں سی شارپ کوڈ میں اس بٹن کو گیٹ کرنا چاہتا ہوں given the root element of the hierarchy یا for that matter any element which is a parent of this okay button یعنی اوکے کے جو پیرنٹس ہیں اپ ٹل روٹ ان میں سے کوئی بھی اگر میرے پاس ایلیمنٹ ہے اس پہ میں ڈاٹ فائنڈ نیم کال کر سکتا ہوں فائنڈ نیم میں میں اسے اس بٹن کا نیم دوں گا اور میں اسے مجھے پتا ہے ایک بٹن ہے بٹن میں کاسٹ کر کے میں اسے یوز کر سکتا ہوں تو یہ ایک بہت پاورفل فیچر ہے کہ میں زیمل ایک ڈیکلیریٹو مارک اپ میں اپنے ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو نیم کر دوں اور میری امپلیمنٹیشن کو یہ پتہ ہے کہ میرے انٹرفیس میں کیا چیزیں ایگزٹ کریں گی یعنی امپلیمنٹیشن اور ڈیزائن کو سیپریٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امپلیمنٹیشن کو یہ نہ پتا ہو کہ ایک اوکے بٹن ایگزسٹ نہیں کرتا اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ امپلیمنٹیشن کو یہ کنسرن نہ ہو کہ وہ اوکے بٹن اسکرین پہ کہاں ہے کیسا لگتا ہے دیکھنے میں اس اس کو کو پریس کرنے سے اینیمیشن کیا ہوتی ہے کتنا بڑے سائز کا یہ ساری چیزیں امپلیمنٹیشن کا کنسرن نہ ہو لیکن امپلیمنٹیشن کو یہ پتا ہوگا کیونکہ اس نے اوکے بٹن کے اگینسٹ امپلیمنٹیشن لکھنی ہے کہ ایک اوکے بٹن ایگزٹ کرتا ہے اور وہ ایک بٹن ہے یعنی وہ دب سکتا ہے پریس ہو سکتا ہے تو نیمنگ سوائے اس کے کہ ان دونوں کے درمیان اب صرف ایک کامن چیز ہے دونوں کو پتہ ہے زیمل کو اور سی شاپ کو کہ اوکے بٹن نام کا ایک بٹن ایگزٹ کرتا ہے زیمل کیسے بتاتی ہے ایکس کالن نیم سے سی شاپ کیسے گیٹ کرتی ہے فائن نیم سے تو فائن نیم سے اس کا نیم گیٹ کیا اور ایکس کالن نیم سے اس کا نیم ڈیزیگنیٹ کیا اور اگر ہم ایکس کالن نیم سے اس کا نیم ڈیزیگنیٹ کر دیتے ہیں تو ہم زیمل کے ہی کسی اور پورشن میں اسے بائی نیم ریفرنس کر سکتے ہیں کیسے یوزنگ مارک اپ ایکسٹینشنس اور ایکچولی مارک اپ ایکسٹینشن کیا ہے اس کے پیچھے سی شاپ کا کوڈ ہے جو کہ ہم نہیں لکھ رہے پہلے سے دیا ہوا یا کسی مارک اپ ایکسٹینشن رائٹر نے لکھا ہے یا ہم نے ایک مارک اپ ایکسٹینشن لکھی ہے جس وجہ سے یہ اویلیبل ہوا ہے اور وہ مارک اپ ایکسٹینشن یہی ڈاٹ فائن نیم سے ہی اسے گیٹ کرے گی لیکن اگر ہمیں یہ مارک اپ ایکسٹینشن پہلے سے ملی ہوئی ہے تو ہمیں پریکٹیکلی یہ فیچر مل گیا کہ زیمل کے اندر ہم دوسرے ایلیمنٹس کو ریفر کر سکیں تو اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم ایک کنسپٹ یوز کریں گے فوکس کا یعنی فوکس کا کنسیپٹ یہ جس ایک ایلیمنٹ میں آپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں یعنی آپ یوزر انٹرفیس میں آپ اگر کوئی کی پریس کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ٹیکسٹ فیل ہے مے بی وہ ان فوکس ہو اور آپ اس میں کچھ ٹائپ کریں تو وہ ٹائپ ہونے لگ جائے اور آپ ٹیب دباتے ہیں تو آپ کا فوکس آگے آرڈر میں چلتا جاتا ہے ڈفرینٹ فیلڈس میں بٹنس پہ جاتا ہے جس بٹن پہ جائے تو اسپیس بار سے بٹن دب سکتا ہے یہ فوکس ایلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی فیچر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بٹن ہے اس کے اوپر آپ کے لیٹ سے اوکے ہے تو کوئی انڈر لائن لیٹر ہوگا اور اگر آپ اس انڈر لائن لیٹر کو وتھ آلٹ جو آلٹ کی کی بورڈ ہے اس کے ساتھ پریس کریں گے تو وہ بٹن ڈائریکٹلی پریس ہو جائے گا یا اگر کوئی آپ کے پاس ٹیکسٹ باکس ہے اور اس کے پیچھے کوئی لیبل لکھا ہوا ہے اور اس لیبل میں بھی کچھ انڈر لائنڈ ہے اور آپ آلٹ آلٹ کے ساتھ وہ کی پریس کریں گے تو آپ کا فوکس جہاں بھی اسکرین پہ یوزر انٹرفیس میں جس جگہ بھی ہے آپ کی ونڈو کے اندر وہ جمپ کر کے اس ٹیکسٹ باکس میں چلا جائے گا لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ٹیکسٹ باکس اور وہ لیبل یہ دو سیپریٹ کنٹرولز ہیں ان کی آپس میں ایسوسیشن بنی ہوئی نہیں ہے یعنی ہم نے یہ نہیں بتایا کہ اگر یہ لیبل فوکس لے لے لیبل کا تو اپنا کوئی فوکس نہیں ہوتا یعنی لیبل کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے label is just text on screen تو ایکچولی ہم کیا چاہتے ہیں فوکس اس ٹیکسٹ باکس پہ آئے یہ اگزامپل ہم دیکھیں گے کہ ہم زیمل میں کیسے اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں ہم نے بائنڈنگ نام کی ایک مارک اپ ایکسٹینشن یوز کی ہے اور بائنڈنگ نام کی مارک اپ ایکسٹینشن ہم نے کیسے یوز کیا ہم نے ایک لیبل کریٹ کیا اور لیبل میں ایک پراپرٹی ہے ٹارگیٹ کی ٹارگیٹ پراپرٹی کا مقصد کیا ہے کہ اس لیبل پہ فوکس آئے تو ایکچولی فوکس کس چیز پہ جائے انٹرنلی یہ ونڈوز کے ساتھ یا جو بھی ڈاٹ نیٹ لائبریری کے ساتھ انٹرفیس کر کے یہ ڈیسائڈ کرے گی کہ یہ ایکچولی فوکس شفٹ کرنے کی کال وہ کرے گی لیکن لیبل کی پراپرٹی یا لیبل کی کلاس یہ پراپرٹی ایکسپوز کرتی ہے جس سے ہم لیبل کا جو بھی انڈر لائنڈ لیٹر ہے اس کو آلٹ کے ساتھ پریس کرنے سے کس چیز کو فوکس جانا ہے یہ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اس کا کانٹینٹ دیکھیں آپ نے content is equal to enter اور اس کے بعد انڈر اسکور ٹیکس لکھا ہے یہ انڈر اسکور ٹیکسٹ اسکرین پہ کیسے اپیئر ہوگا یہ ٹی کے نیچے ایک انڈر لائن لگی ہوگی یہ طریقہ ہے لیبلس کا یا کسی بھی بٹن کا یا کسی بھی ایلیمنٹ کا فوکس کی بتانے کا کہ اگر آلٹ ٹی پریس ہو ٹی جس کے پیچھے انڈر اسکور ہے جو ایکچولی انڈر لائن بن جائے گی ٹی کے نیچے اس کو اگر آلٹ کے ساتھ پریس کریں گے تو اس لیبل کو فوکس ملے گا لیکن لیبل فوکس لے نہیں سکتا تو کدھر جائے گا ٹارگیٹ پراپرٹی کے پاس اور ٹارگیٹ پراپرٹی کے اندر ہم نے مارک اپ ایکسٹینشن یوز کی ہے بائنڈنگ نام کی بائنڈنگ نام کی مارک اپ ایکسٹینشن اور اس کی property element name is equal to box box کہاں سے آیا ہے ہم نے ایک اور ٹیکسٹ باکس بنایا ہے جس کا name is equal to box set کر دیا ہے یہاں پہ ایک چھوٹی چیز ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم نے پہلے اگزامپلس میں دیکھا ہے کہ ہم ایکس کالن نیم کر کے نیم ڈیزگنیٹ کر رہے تھے کسی کنٹرول کا یا کسی ایلیمنٹ کا کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کے اندر ایک پراپرٹی بھی ہے نیم نام کی یعنی ایک تو زیمل میں اسپیسیفائی کرتے ہیں نیمنگ کے لیے ایکس کالن نیم اور کچھ ایلیمنٹس کے اندر نیم نام کی ہی یعنی ان کی پراپرٹی کا نام بھی نیم ہے تو ان کے پاس ایک فیسلٹی ہے کہ وہ ایک ایٹریبیوٹ ڈال کے اس پراپرٹی کے اوپر ایک ایٹریبیوٹ ڈال کے ڈیزیگنیٹ کر دیں کہ جب یہ نیم پراپرٹی سیٹ ہو تو یہی ایکس کالر نیم جو زیمل میں اس کا نیم ہے وہ سیٹ ہو جائے تو یہ تھوڑا سا ٹرکی ہو جاتا ہے بعض اوقات ہم نیمنگ کے لیے نیم یوز کرتے ہیں بعض اوقات ہم نیمنگ کے لیے ایکس کالر نیم یوز کرتے ہیں تو ایکس کالن نیم آپ کا ہمیشہ زیمل میں نیمنگ کر دے گا لیکن اگر نیم نام کی پراپرٹی ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ پراپرٹی بھی سیٹ ہو جائے گی اور زیمل نیم بھی سیٹ ہو جائے گا بجائے اس کے کہ آپ نیم پہلے سیٹ کریں اور پھر ایکس کالن نیم سیٹ کریں اگر نیم نام کی پراپرٹی ہے اور ایکچولی اس کلاس نے ڈیزگنیٹ کی ہوئی ایکچولی اس کا نام بھی نیم ہونا ضروری نہیں لیکن ڈبلیو پی ایف میں آپ کو ہمیشہ یہی رول ملے گا کہ اگر نیم نام کی پراپرٹی ہے تو وہی ایکس کالن نیم بھی ہے اس کے بعد یہ اب ہم نے یہ جو نیم باکس ہے یہ اوپر یوز کیا ہے بائنڈنگ مارک اپ ایکسٹینشن میں اس کا اس کی element name property box set کی تو بائنڈنگ یہ جو یہاں پہ ٹارگیٹ کو اسائن ہوگا یہ دوسرا جو ٹیکسٹ باکس والا کنٹرول ہے یہ اسائن ہو جائے گا یہ رن ٹائم پہ ہوگا یعنی کوئی بھی ہمیں یاد ہے مارک اپ ایکسٹینشن جس ٹائم پہ یہ ٹارگیٹ اسائن ہوگا اس ٹائم پہ یہ مارک اپ ایکسٹینشن انووک ہوگی اور یہ اسائنمنٹ ہوگی فار پرفارمنس سیزنس زیمل ہمیں یہ چونکہ بہت کامن آپریشن ہے کہ ہم ایک دوسرے ایلیمنٹس بائی نیم ایکسیس کریں زیمل ہمیں ایک اور طریقہ بھی دیتی ہے جس میں ہم ریفرنس نام کی مارک اپ ایکسٹینشن یوز کر سکتے ہیں اور اس کیس میں ہم کیسے لکھیں گے ہم لیبل اور ٹارگیٹ از اکول ٹو اور وہی مارک اپ ایکسٹینشن کی بریسز ایکس کالن ریفرنس اور اسے صرف باکس پاس کر دیں گے پوزیشنل پیرامیٹر یہ کمپائل ٹائم پہ اسے ریزالو کر لے گا یا پاس ٹائم پہ ریزالو کر لے گا کیونکہ X M L basically pass ہو رہی ہے اور اس کی رن ٹائم پینلٹی نہیں ہوگی یہ صرف ایک پرفارمنس بینیفٹ ہے ادر وائز یہ ایکویلنٹ کام کرے گا اور اس پرٹیکولر کام کرنے کو ایک ایون فردر سمپلیفائڈ طریقہ ہے وہ سمپلیفائڈ طریقہ کیا ہے کہ ہم یعنی ہم نے یعنی بیسیکلی جو کنٹرول رائٹر ہے وہ کسی پراپرٹی کو اگین ایک اور ایٹریبیوٹ ہے نیم ریفرنس کنورٹر اگر اس ایٹریبیوٹ سے مارک کر دے تو کیا ہوگا کہ وہ پراپرٹی اسے پتا ہے کہ یہ کسی دوسرے ایلیمنٹ کا نیم ریفرنس ہے یعنی آپ کے نام سے چل Windows system dot dot dot markup name name reference reference converter converter کیا ہے ایک اسٹرنگ کو کنورٹ کرتا ہے انٹو اے نیم ریفرنس تو یہ یوں کہہ سکتے ہیں ایک ہی کام کا ایک ٹائپ کنورٹر بھی ہے اور ایک مارک اپ ایکسٹینشن بھی ہے اگر آپ مارک اپ ایکسٹینشن یوز کریں تو آپ بریسز کے اندر ایکس کالن ریفرنس اور جو اسٹرنگ ہے وہ لکھیں گے اور اگر آپ اس کے بجائے ٹائپ کنورٹر یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس پراپرٹی پہ پہلے سے اسپیسیفائڈ ہونا چاہیے کہ یہ ڈاٹ نیم ریفرنس کنورٹر سے کنورٹ ہونی ہے ٹائپ کنورٹر یوز کیسے کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا کسی کلاس پہ یا کسی اسپیسیفک پراپرٹی پہ آپ لکھ دیتے ہیں کہ یہ پراپرٹی کے کنورٹرس کون سے ہیں تو یہ ایک کنورٹر ہے جو اس پراپرٹی میں اسٹرنگس کو کنورٹ کرتا ہے سارے کنورٹر اسٹرنگس کو ہی کنورٹ کرتے ہیں کیونکہ ایکس ایم ایل کے اندر ہوتے ہی اسٹرنگس ہیں زیمل ایکس ایم ایل ہے تو زیمل میں بھی سارے اسٹرنگس ہیں تو اگر وہ پراپرٹی اسپیسیفائڈ ہے نیم ریفرنس کنورٹر سے تو آپ خالی باکس لکھ دیں وہ سمجھ جائے گی کہ یہ ایکچولی کسی اور ایلیمنٹ کا نیم ہے تو اس کیس میں ہمارا کوڈ بہت سمپل ہو گیا ہم خالی label target is equal to box اور content is equal to enter text لکھ دیا اب ہم ڈسکس کریں گے زیمل کو کمپائل کرنے کے بارے میں زیمل کو کمپائل کرنے کا کنسیپٹ کیا ہے اور اسے فردر پروسیجر کوڈ کے ساتھ مکس کریں گے ہم نے مکسنگ میں صرف ابھی تک اتنی بات دیکھی ہے کہ اگر ہم سی شاپ کوڈ سے کوئی زیمل فائل لوڈ کرنا چاہیں تو ہم XAML reader dot load use کر سکتے ہیں اور وہ پوری کی پوری زیمل فائل لوڈ کر دیتا ہے لیکن ہمارے پاس اس سے بہتر انٹیگریشن بھی ہے اگر ہم ویژل اسٹوڈیو پروجیکٹ میں ایک زیمل فائل انکلوڈ کریں تو بیسیکلی وہ زیمل فائل ایک بائنری فارمیٹ میں کنورٹ ہوتی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کمپائلڈ زیمل یا زیمل کمپائلیشن اس میں اس کی ساری ایرر چیکنگ جتنی ہو سکتی ہے وہ ہوتی ہے رن ٹائم ایکسیپشنس پھر بھی آ سکتی ہیں لیکن ہم اسے تھوڑا سا اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس میں کیا کیا چیزیں چیک ہوتی ہیں اور کتنا کمپائلیشن ہوتی ہے تو ایک بائنری فارمیٹ بن جاتا ہے اور وہ بائنری پوری جو آپ کی بائنری ریسورس ہے وہ ایک پروجیکٹ میں ریسورس ریسورس کی طرح ایڈ ہو جاتی ہے کیا ہوتے ہیں اگر آپ نے پہلے ونڈوز پروگرامس نہیں لکھے تو آپ کو شاید ریسورسز کا کنسپٹ نہ ہو ریسورسز ایسے ایسی سپلیمنٹری فائلس ہیں جو آپ کی بائنڈری ایگزیکیوٹیبل کوڈ نہیں ہے لیکن آپ کی ایگزیکیوٹیبل کوڈ کے اندر اس کو اسپیس مل جاتی ہے نارملی اگر آپ سی پلس پلس میں یا ڈاس میں یعنی وداؤٹ ونڈوز ایک نارمل پروگرام لکھ رہے ہیں تو ایگزیکیوٹیبل مینس کہ اس کے اندر صرف ایگزیکیوٹنگ انسٹرکشنس ہیں اس کے اندر صرف کوڈ ہے اور اسے کوئی سپلیمنٹری فائلس کوئی ڈیٹا چاہیے کوئی بٹ میپس چاہیے کوئی گرافکس چاہیے تو وہ ساری کی ساری سیپریٹ فائلس میں ہونی ضروری ہے وہ ایگزیکیوٹیبل کے اندر نہیں ہو سکتی اس کو ایگزیکیوٹیبل میں رکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اس سارے کو ایک ارے ڈکلیریشن بنائیں لیٹ سی پلس پلس میں اور اس سارے کا ڈیٹا کسی طریقے سے کنورٹ کر کے ٹیکسٹ میں سی پلس پلس کے ایک ارے میں ڈال دیں لیکن یہ ہم یوزلی نہیں کرتے ہم یوزلی اس فائل کو سیپریٹ رکھتے ہیں جو ونڈوز کا فائل فارمیٹ ہے P E portable executable file format اس میں یہ فیسلٹی ہے کہ آپ کوڈ کے ساتھ اپنی سپلیمنٹری فائل سب نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ایک فائل کے اندر آ گیا اب ان کے لیے ہم ورڈ یوز کریں گے ریسورسز کا سپلیمنٹری ریسورسز اپنی فائل کے اندر ایڈ کر دیں تو کیا ہوگا کہ آپ کا ایگزیکیوٹیبل کوڈ سپلیمنٹری ریسورسز یہ سب مل کے آپ کی ڈاٹ ایگزی فائل بنے گی جب آپ اسے ایگزیکیوٹ کریں گے تو اندر مارکڈ ہوگا کہ یہ ایگزیکیوٹیبل کوڈ ہے اور یہ ریسورسز ہیں ریسورسز کیا ہو سکتے ہیں امیجز جو آپ نے شو کرنے ہیں اپنے پروگرام میں یوزلی ایک ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو چھوٹے آئکنس یا چھوٹے امیجز ہیں وہ ریسورسز بنا دیں اور اگر کوئی بہت بڑے ریسورسز ہیں تو انہیں ہم ایکسٹرنلی اسٹور کریں تاکہ ایگزیکیوٹیبل کی لوڈنگ سلو نہ ہو تو زیمل کو ویژل اسٹوڈیو پروجیکٹ کے اندر آپ اگر انکلوڈ کر کے کمپائل کر رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ ایک ریسورس بنے گا اور وہ ریسورس پروجیکٹ میں ایڈ ہو جائے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زیمل کو یوز کرنے کے لیے اسے ایز اے ریسورس انکلوڈ کریں آپ زیمل فائل سیپریٹ رکھ کے اسے اس زیمل ریڈر ڈاٹ لوڈ سے بھی لوڈ کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں فردر انٹیگریشن کی کہ کیسے ویژول اسٹوڈیو اور ڈبلیو پی ایف زیمل یہ سب مل کے ہمارے لیے پروگرامنگ اور ان سب چیزوں کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں تو ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کو ایزیئر بنا رہے ہیں تو اس کانٹیکس میں اگر دیکھیں تو زیمل لوڈ ہو کے ہمارے ویژول اسٹوڈیو ہمارے ایگزیکیوٹیبل کا ریسورس بنا بائنری بائنری زیمل اسے کہیں گے بائنری اپلیکیشن مارک اپ لینگویج وہ ہمارے پروجیکٹ کا پارٹ بنا اور اب تھوڑی سی ہم فردر انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں کہ ایک ایک چیز ہے سی شاپ کا لینگویج فیچر جو ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کیا پارشل کلاسز سی شاپ میں پارشل کلاسز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ہی کلاس کو دو ڈفرینٹ فائلز میں ڈکلیئر کر سکیں آپ ایک فائل میں اس کے کچھ پارٹس ڈکلیئر کر سکیں اور دوسری فائل میں آپ اس کے کچھ ڈفرینٹ پارٹس ڈکلیئر کر سکیں تو اگر میں ایک پارشل کلاس اے لکھوں اس کا نام اے رکھوں دو ڈفرینٹ فائلس میں اس کا کوڈ لکھوں اور کچھ فنکشنز یہاں ہیں کچھ فنکشنز یہاں ہیں اور وہ دونوں فائلس میں اکٹھی کمپائل کروں تو کمپائلر ایسے ہی بہیو کرے گا جیسے وہ سارا کوڈ ایک ہی فائل میں پارشل کی ورڈ کے بغیر ایک ہی کلاس کے اندر لکھا ہوا تھا یوزلی آپ سوچیں گے اس کا پروسیجر کوڈ میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے لیکن زیمل کے ساتھ ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک پارشل کلاس سی شاپ میں لکھیں اور زیمل کو بتا دیں اپنی پارشل کلاس کا نام تو زیمل کا پارسل یا لوڈر یہ فیسلٹی دیتے ہیں کہ انٹرنلی ایک آٹومیٹیکلی ایک پارشل کلاس بنا دیں جس میں جو بھی آپ نے ایلیمنٹس کریٹ کیے ہیں جو بھی آپ نے یوزر انٹرفیس میں چیزیں کریٹ کی ہیں وہ اس کے کلاس ممبرس بن جائیں اور ایون اگر آپ اس پوائنٹ پہ ایونٹ ہینڈلرس کی بات کریں تو ایونٹ ہینڈلرس جو آپ زیمل میں اسپیسیفائی کرتے ہیں وہ ایونٹ ہینڈلر آپ وہاں پہ اسپیسیفائی کریں اور وہ امپلیمنٹ کریں اس کی کورسپونڈنگ پارشل کلاس میں کچھ dot net languages partial classes support نہیں کرتی وہاں پہ ایک آلٹرنیٹ یوز ہوتا ہے کہ زیمل ہمیں ایک کلاس بنا دیتی ہے اور ہم اس کلاس سے ڈیرائیو کر لیتے ہیں تو اگر آپ ڈیرائیو کریں کسی کلاس سے تو آپ کو بیس کی ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں لیکن اس میں بعض جگہوں پہ آپ کو بیس ڈاٹ لکھ کے کچھ کام کرنے پڑیں گے جو کہ پارشل میں اور سمپل ہو جائیں گے کیونکہ پارشل میں ایکچولی آپ ایک ہی کلاس میں ہیں تو زیمل میں یہ کیسے اسپیسیفائی کرتے ہیں یہ ہم ایکس کالن کلاس کے کی ورڈ سے اسپیسیفائی کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے یہاں پہ ایک کلاس اسے بتائی my namespace dot my window یعنی ہم نے ایک ونڈو کی ورڈ سے ایک پوری ونڈو بنا رہے ہیں اس کی نیم اسپیس اسپیسیفائی کی اور یہ جو سیکنڈ نیم اسپیس ہے اس میں ایک کلاس کا کی ورڈ ہے اور یہ اب ہم ایک اور کی ورڈ یوز کر رہے ہیں یہ کی ورڈ کیوں ہے کیونکہ یہ اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ جب پارسر اس کلاس کو لوڈ کرے گا تو وہ ساتھ یہ پارشل کلاس بھی کریٹ کرے گا جس پارشل کلاس کا فائدہ ہمیں اپنی اس کی جو دوسری پارشل ہاف ہے وہ لکھتے ہوئے ہوگا یعنی جب ہم اس کا سی شاپ میں پروسیجرل کوڈ لکھ رہے ہوں گے تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ یہ کلاس ایگزسٹ کرتی ہے اگر یہ نہ بھی ایگزسٹ کرے تو ہم وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاٹ فائنڈ نیم کر کے کوئی بھی کنٹرول ڈھونڈ سکتے ہیں اسے نیم کر دیں اور اس کے بعد اس کنٹرول کو سرچ کر لیں لیکن اگر یہ کلاس بن جائے وہ سارے کے سارے جو ٹری میں یوزر انٹرفیس میں چیزیں کریٹ ہوئی ہیں ان ساروں کے کورسپونڈنگ اگر کلاس ممبرس بن جائیں تو ہمارا یہ سی شاپ کا کوڈ بہت سمپل ہو جاتا ہے تو یہ ایکس کالن کلاس سے ہم نے بتایا my namespace dot my window اس کے بعد پورا یوزر انٹرفیس آیا اور یہ ونڈو کا ٹیگ ختم ہو گیا کورسپونڈنگ سی شاپ فائل میں کیا ہوگا اس میں ہم نے نیم اسپیس بنائی مائی نیم اسپیس اس کے اندر ہم نے کلاس بنائی مائی ونڈو یہ کلاس ہم نے ونڈو سے ڈرائیو کی کیوں کیونکہ اگر آپ ایکس ایم ایل کوڈ میں دیکھیں تو ہم نے ونڈو ٹیگ کے اندر کلاس بتائی ہے تو ونڈو ٹیگ کے اندر ہم نے اپنی کلاس ڈاٹ مائی ونڈو بتائی ہے وچ مینس کہ ونڈو سے ڈیرائیو ہوگی یہ کلاس اور اس میں یہ ایڈیشنل اس کے ممبر سارے پڑے ہوں گے جو ہم کریٹ کریں گے تو پارشل کلاسز چونکہ ایگزیکٹلی exactly ایک ہی کلاس ہوتی ہیں تو ہمیں بھی اپنی کلاس ونڈو سے ڈیرائیو کرنی ہوگی یعنی دو پارشل کلاسز ایکچولی ایک ہی کلاس ہوتے ہیں اور ہم نے زیمل کو کہا ہے کہ وہ ایک کلاس کریٹ کرے corresponding to tag in in the XAML five ایک ونڈو ٹیگ ہے اور ہم اس کی ایک اسپیشلائزیشن کریٹ کر رہے ہیں جس اسپیشلائزیشن میں یہ ایڈیشنل کوڈ انکلوڈیڈ ہے جو ہم سی شاپ میں لکھ رہے ہیں اور جو زیمل ہمارے لیے کریٹ کر رہے ہیں اس لیے ہم نے اسے ونڈو سے ڈیرائیو کیا ہے اور ڈکلیریشن میں دوسرا فرق اس پارشل کی ورڈ کا ہے جو سی شاپ کا کی ورڈ ہے تو یہ پارشل کلاس ہم نے لکھی ہے اور صرف ایک پارشل کلاس لکھیے اس کا دوسری پارشل کلاس جب زیمل اس فائل کو لوڈ کرے گا اس ٹائم پہ کریٹ ہوگی تو جب سی شاپ اسے جب یہ پروجیکٹ میں انکلوڈ ہوگا جب یہ کمپائل ہوگا تو اس ٹائم پہ یہ کلاس بن جائے گی اور یہ آپ کی کلاس جو کمپائل ہوگی اس میں یہ سارا کوڈ انکلوڈیڈ ہوگا اس کے کنسٹرکٹر میں اس کا کنسٹرکٹر ہم لکھ رہے ہیں اس کا کنسٹرکٹر دوسرے پارشل ہاف میں نہیں ہے ہاف میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم صرف دو فائلز لکھ رہے ہیں ایک فائل سی شاپ والی ہم لکھ رہے ہیں ایک زیمل جنریٹ کر رہا ہے جو ہم لکھ رہے ہیں اس میں کنسٹرکٹر ہم نے لکھنا ہے کیوں ہم نے لکھنا ہے کیونکہ جو زیمل کریٹ کرے گا اگر وہ کنسٹرکٹر اس میں لکھ دے اور ہمیں کوئی کنسٹرکٹر کے وقت اسپیشل کام کرنا ہے بیکاز ایک ہاف ہمارے پاس بھی تو ہے تو ہم نہیں کر سکتے تو جو زیمل والا ہاف ہے اس کی انیشلائزیشن کا کوڈ سارا انیشلائز کمپوننٹ کے فنکشن میں لکھا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے کنسٹرکٹر کے اندر سے صرف ایک کال کی ہے انیشلائز کمپوننٹ کو اگر ہمیں کوئی اور انیشلائزیشن کرنی ہے تو وہ اس پوائنٹ پہ ہم کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم انیشلائز کمپوننٹ کو مس کر دیں گے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کچھ اپیئر نہیں ہوگا وہ زیمل فائل ایگزٹ کرتی ہے لیکن وہ لوڈ ہو کے یوزر انٹرفیس اپیئر نہیں ہوگا وہ آبجیکٹس کریٹ ہی نہیں ہوں گے تو وہ سب یہ سارے کام یوں آپ اگر میں اس کو بہت سمپلیفائی کر دوں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انیشلائز کمپوننٹ کے اندر سے XAML reader dot load call ہو رہا ہے پلس ادر تھنگس اور اس کے علاوہ ہم فائل میں کچھ اور ممبرس اگر لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد لکھ سکتے ہیں تو یہ جو ایگزامپل تھی اگر ہمیں ویژل اسٹوڈیو میں زیمل فائل کے اندر صرف ایکس ڈالر ڈالر کلاس لکھ دوں اور یہ فائل لکھ دوں تو یہ میرا پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہوگا یوزر انٹرفیس اپیئر ہوگا اور اب میرے پاس ایک ایک سی شاپ کی فائل آ گئی جس کے اندر میں ایسا کوڈ لکھ سکتا ہوں جس میں مثلاً ایونٹ ہینڈلرس کا کوڈ لکھ سکتا ہوں جس کے اندر میں ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو ریفر کر کے ایکشنس لے سکتا ہوں اس فائل کو کہتے ہیں کوڈ بیہائنڈ فائل تو کوڈ بیہائنڈ فائل کیا ہے کوڈ بیہائنڈ فائل آپ کی کلاس ڈیفینیشن کا ایک پارٹ ہے پارشل کی ورڈ سے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری کلاس ڈیفینیشن دو فائلس میں ڈیوائڈیڈ ہے ایک فائل جو سی شاپ میں آپ نے لکھی ایک فائل جو زیمل کی وجہ سے x colon class keyword سے جنریٹ ہوئی یہ جنریشن آپ کی ویژول اسٹوڈیو کا کمپائلر کرے گا تو کمپائلیشن جو ہم نے زیمل کی کی بات تھی اس میں ابھی تک ہم نے دو چیزیں دیکھ لی ہیں ایک تو وہ کسی بائنڈری فارمیٹ میں کنورٹ ہوتی ہے which is more compressed and space efficient کیونکہ زیمل میں آپ نے دیکھا ہوگا ایکس ایم ایل فارمیٹ میں بہت زیادہ جگہ آکوپائی ہوتی ہے تو ایک چیز ہم نے دیکھی کہ اس کا بائنڈری مارک اپ بنا binary application markup language BAML دوسری جس میں اسپیس ایفیشینٹ ہے اور سیکنڈ پارٹ یہ کہ اس کے x colon class keyword کی وجہ سے اس کے کورسپونڈنگ ایک کلاس بنی جس میں اس کے سارے نیمڈ ایلیمنٹس جو ادھر ایکس کالن نیم یا اگر کوئی نیم نام کی پراپرٹی ہے تو نیم سے اسپیسیفائڈ ہیں ان ساروں کے کورسپونڈنگ کلاس ممبرس بن گئے تو اگر میں نے کسی کو اوکے بٹن نیم دیا تھا تو وہ اوکے okay بٹن نام کا ایک کلاس ممبر بن گیا جس کی ٹائپ بٹن ہے کاسٹنگ بھی نہیں کرنی ہے فائنڈ نیم بھی نہیں کرنا ہے وہ ایگزٹ کرتی ہے اور وہ ایکسیسیبل کیوں ہے کیونکہ وہ کلاس کا پارشل پارٹ ہے تو پارشل کی ورڈ اگر ہم مس کریں گے کمپائلر ایرر دے گا اگر ہم نے ساتھ ایکسکالن کلاس بھی یوز کیا ہے اور یہ دونوں مل کے ایک فائل بنائیں گے اس سی شاپ والے جو پروسیجرل ہاف ہے اس میں ہم اس کے ایونٹ ہینڈلرس دیکھ سکتے ہیں ہم اس میں اس کی انیشلائزیشن کا کوڈ لکھ سکتے ہیں اس کی ریئل بزنس لاجک جسے کہتے ہیں جو آپ کا ایکچوئل کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہوگا اور زیمل والی پارشل کلاس جسے ہم نے ڈیکلیریٹو مارک اپ میں اسپیسیفائی کیا ہے پوری کلاس کو نہیں بٹ اس کی کچھ پارٹس کو وہ ساری کی ساری کنورژن اس سے ایک کلاس نکلے گی جس میں سارے ممبرس آٹومیٹیکلی انیشلائز ہوں گے کہاں انیشلائز ہوں گے انیشلائز کمپونیٹ میں اس میں ایک فنکشن ہوگا انیشلائز کمپونیٹ کا جسے ہم انووک کریں گے اپنے کنسٹرکٹر سے اگر آپ ویژل اسٹوڈیو میں ڈبلو پی ایف پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو اکثر آپ ایڈ نیو آئٹم کریں اور اپروپریٹ آئٹم سلیکٹ کریں تو یہ سارا کچھ یہ سارا گلوئنگ کوڈ پہلے سے لکھا ہوگا یعنی آپ ایک ایک زیمل فائل بن جائے گی جس میں ایکس کالن کلاس کا کی ورڈ بھی ہوگا ایک سی شارپ فائل جسے کوڈ بیہائنڈ فائل کہتے ہیں وہ بھی بن جائے گی جس میں پارشل کی ورڈ ہوگا جس میں انیشلائز کمپوننٹ کو کال بھی جاری ہوگی آپ اسے رن کریں گے آپ کو انٹرفیس اپیئر ہوگا آپ زیمل میں جا کے ایک ایونٹ ہینڈلر ایڈ کریں گے آپ کو پتہ ہے اسے امپلیمنٹ کہاں کرنا ہے اس کی ہم ایکچولی ایگزامپلس بھی دیکھیں گے بیمل سے آگے جو binary application markup language ہے اس سے آگے شروع میں ایک compiled application markup language بھی تھی سی اے ایم ایل لیکن یہ دیکھا کہ یہ دیکھا گیا کہ ایون اسے فردر کمپائل کرنے کا پروسیجر کوڈ میں یعنی آپ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر ڈیکلیریٹو مارک اپ کے کورسپونڈنگ پروسیجر کوڈ ایگزٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اس پورے مارک اپ کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کمپائل کر سکتے ہیں کمپائلڈ مارک اپ لینگویج میں لیکن جب دیکھا گیا کہ اس کا performance benefit binary application markup language پہ بہت زیادہ نہیں ہے اسپیشلی ونس کی یہ مارک اپ ایکسٹینشنز آئیں جس میں کچھ چیزیں پاس ٹائم پہ ریزالو ہو رہی ہیں تو یہ اتنا کم ڈفرینس رہ گیا کہ وہ انہوں نے اب سارٹ آف نئے ورژنس میں ڈراپڈ ہے اور وہ بیمل فائل ہماری ایز اے ریسورس ایڈ ہو جاتی ہے اور رن ٹائم پہ انیشلائز کمپوننٹ میں اسے پارسنگ کر کے لوڈ کرتے ہیں ادر بینیفٹس بھی ہیں بائنری رکھنے کے سیکیورٹی ریزنس ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی کوڈ مارک اپ میں ہے اور آپ اسے خود پارس کر کے چلا رہے ہیں تو it's more secure so partial trust applications کے لیے یہ زیادہ سیکیور ہے تو ویژول اسٹوڈیو کے اندر اگر آپ ڈبلیو پی ایف پروجیکٹ بنا رہے ہیں یہ گلوئنگ کوڈ آٹومیٹک ہے لیکن اب آپ اگر وہ ایک آئٹم ایڈ کریں گے تو یہ سارا گلوئنگ کوڈ آپ کے لیے بلائنڈ میجک نہیں ہوگی آپ کو اس میں ایک ایک ایلیمنٹ کا پتہ ہوگا کہ یہ ایلیمنٹ کیا کر رہا ہے یہ پارشل کی ورڈ کیوں ایگزٹ کرتا ہے یہ نشلائز کمپونیٹ کیوں ایگزٹ کرتا ہے یہ ایکس کالن کلاس کیوں ایگزٹ کرتے ہیں اور اس پوائنٹ پہ اب ہم یہاں سے آگے چلیں گے کہ اس کے اندر ہم چیزیں ایڈ کریں ایک ویژل اسٹوڈیو نے جو اسکیلیٹن بنایا ہے جو ہمیں پورا سمجھ آ گیا ہے ایک ایک چیز اس کی سمجھ آ گئی ہے اب ہم اس میں چیزیں ایڈ کریں اور اس سے ہم جو ڈیزائرڈ فنکشنلٹی اچیو کریں یہ ٹاپکس زیمل کے فردر ٹاپکس ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ